مٹر کے دانے یہ کہانی ہے پانچ مٹر کی جو کہ مٹر کی ہی پھلی میں رہتے تھے وہ سبھی الگ تھے پھلی بند ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے سبھی قریب تھے وہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے سورج کو نہیں جھیل پا رہے تھے اسی لیے وہ سارا دن سوتے رہتے تھے پر رات کو ایک دوسرے سے بات کرتے تھے اور موسیقی کا لطف اٹھاتے تھے خاص کر کے چاند کی دھن پر جب چاند نفس ہوتا تو مٹروں کے لیے اپنے سر اور پاؤں کو چاندی کی رسی سے باندھ کر بہت ہی خوبصورت جو مٹروں کو بہت اچھی لگتی تھی اور جب چاند پورا ہوتا تو ڈھول بجاتا تھا مٹر کے دانے ڈھول کی زوردار آواز سن کر اٹھ جاتے تھے لیکن چاند کی موسیقی پر ہر مٹر کا ایک الگ انداز ہوتا تھا مجھے اس ڈھول کی آواز بہت پسند ہے بچائے دھوم دھوم دھوم مجھے تو یہ دھن سن کے آرام کا احساس ہوتا ہے مجھے تو کی آواز بہت ہی خوب اور دلسوز لگتی ہے واہ کیا بات ہے کبھی کبھی سکون بھی ہونا چاہیے ہر بار کیا موسیقی مجھے تو جی بھر کے سونا پسند ہے واہ مجانی لائف چوتھا مٹر بہت ہی آلسی تھا وہ ہر وقت سوتا ہی رہتا تھا پانچواں اور سب سے چھوٹا مٹر ان چاروں سے سب سے الگ تھا مجھے تو ہر طرح کی موسیقی پسند ہے وہ منجیرا ڈھول اور وہ وینا ہر ایک کی دھن کے ہے اور مجھے خوشی کا احساس دیتی ہے جب میں انہیں سنتا ہوں مٹر دن ب دن بڑھتے جا رہے تھے انہیں پتا ہی نہیں چلا کہ وہ کب بڑے ہو گئے اب انہیں پھلی میں جگہ بہت کم پڑنے لگی تھی ذرا بازو ہٹنا میں ہل نہیں پا رہا ہوں تم یہاں ہلنے کی بات کر رہے ہو میں یہاں گھوم نہیں پا رہا ہوں اس فلی میں تو بنا ٹریفک کے جام ہو گیا ہاں اور میں تو ٹھیک سے سو بھی نہیں پا رہا ہوں تھوڑی سی جگہ دو نا مجھے میں سب سے ننھا سا ہوں پر مجھے بھی یہاں جگہ کم پڑ رہی ہے سبھی پریشان ہو رہے تھے اور ایک دوسرے کو ہٹانے کے لیے کہہ رہے تھے تبھی اچانک مٹر کی پھلی کھل گئی اور بہت سارا اجالا انڈر آ گیا او ہو یہ پھلی کس نے کھولی بھائی یہ تو حد ہو گئی ہمیں تو چین سے سونے بھی نہیں دیتے ہیں کوئی پھلی کو بند کر دو میں اپنی آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہا ہوں اب بہت دیر ہو چکی ہے یہ تو قدرت نے اپنا کرشمہ دکھایا ہے ارے واہ ہماری پھلی کھل گئی مزہ آ گیا کچھ دیر بعد جب سارے شمس کی روشنی میں آرام محسوس کرنے لگے تب انہوں نے ایک مدعا شروع کیا مجھے تو لگتا ہے اپنی نکل پڑی نکل پڑی وہ کیسے یعنی کہ ہم باہر نکل کر دنیا دیکھ سکتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے لیے یہ باہر کی دنیا خطرناک ہے ہم سب ان باتوں میں اپنا وقت کیوں برباد کر رہے ہیں مجھے تو باہر کی رنگ برنگی دنیا دیکھنی ہے میں تو اس پھلی سے باہر نکل کر مزے کرنا چاہتا ہوں تم لوگوں کو جو جی میں آئے وہ کرو میں تو بس تھوڑا اور سونا چاہتا ہوں تو کہو کیا کہتے ہو کیا باہر نکلنا اچھا ہوگا ہم تو یہاں بہت وقت سے ہیں ہمیں باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں معلوم چلو باہر نکل کر مزے کرتے ہیں اب ہم اس پھلی سے آزاد ہو چکے ہیں کچھ دیر رائے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پھلی سے باہر نکلیں گے انہیں لگا یہی موقع ہے ایک نئے تجربے کا اور وہ ایک کے بعد ایک پھلی سے کود گئے سنبھل کے آنا دوستو پتا نہیں میں کہاں گروں گا کوئی ماں گیا کوئی مجھے پکڑ کے دکھاؤ اور تھوڑا آرام مل جائے تو بات بن جائے تم سب کہاں ہو مجھے اکیلا چھوڑ گئے یہاں تو پھسلن ہے وہ سارے ایک زمین کی گود میں آ کر گر گئے پہلی بار باہر کی دنیا دیکھ کر وہ بے حد خوش تھے واہ کیا خوبصورت نظارہ ہے ہاں مجھے تو مزہ آئے گا پھلی کو چھوڑنا ہمارا صحیح فیصلہ تھا مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے کوئی آرام گاہ جگہ ڈھونڈ لو میرے لیے ارے وہ دیکھو ہم زمین سے کتنے اوپر ایک ٹہنی پر تھے اس نئی دنیا کے بارے میں وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک لڑکے نے ان سب کو دیکھا یہ مٹر کے دانے تو میرے گلیٹ کے لیے ایک دم صحیح ہے انہیں جلدی اٹھا لیتا ہوں لڑکے نے ایک ایک کر کے سبھی مٹر کے دانے اٹھا لیے سب سے پہلا مٹر آسمان کی طرف اڑا وہ سب کی نظر سے اوجھل ہو گیا ارے بابرے لگتا ہے میں مرنے والا ہوں پھر اس لڑکے نے اپنے گلک سے دوسرے تیسرے اور چوتھے مٹر کو اڑایا کوئی مجھے بچاؤ میں جانے میں کہاں گروں گا لڑکا تو کر رہا ہے مزہ پر ہمیں مل رہی ہے سزا میں تو ایسی جگہ گرنا چاہوں گا جہاں مجھے چین سے سونے کو ملے اور پھر سب سے چھوٹا مٹر اڑ کے آیا ارے واہ میں تو بادلوں میں پنچھی کی طرح محسوس کر رہا ہوں او میری قسمت مجھے ایسی جگہ لے چلو جہاں مزے کی زندگی ہو سب سے چھوٹا مٹر ایک کھڑکی کے پاس آ کر گر گیا اوہ کیا بات میں صحیح سلامت پہنچ گیا جیسے ہی اس نے کھڑکی سے جھانکا اس نے ایک بچی کو بستر پر لے دیکھا جو بیمار تھی اور لگاتار کھانس رہی تھی اس کی ماں اس کے لیے کچھ بنا کر لائی تھی جو وہ کھا لے میری پیاری بچی یہ سوپ پی لو اس سے تمہیں بخار میں لڑنے کی طاقت فراہم ہوگی نہیں ممی مجھے بالکل کھانے کا جی نہیں جا رہا تم کچھ بھی نہیں کھاؤ گی تو پہلے کی طرح صحتیاب کیسے ہوگی مٹر نے دیکھا کہ ماں بچی کو کھانا کھلانا چاہتی تھی پر بچی کمزور ہونے کی وجہ سے کھا نہیں رہی تھی ماں کو اپنی بچی کی پریشانی ستا رہی تھی رات کو جب بچی سو گئی تب اس کی ماں اس کے لیے دعا کرنے لگی یا اللہ میری بچی کو جلدی سے اس بیماری سے شفا عطا فرما دو میں اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی اس کی صحت پہلے جیسی ہو جائے مہربانی کر کے اس کی زندگی بچا لو مٹر بھی یہ دیکھ کے ماں کے لیے غم زدہ ہوا دیر رات کو مٹر کھڑکی سے اندر آ گیا آسمان میں پورا چاند تھا جو ڈھول بجا رہا تھا مٹر نے بچی کے لیے موسیقی کی دھم دھم دھم گانا گائے ہم دھام دھام دھام گانا گائے ہم کون ہے میں نے ابھی ابھی موسیقی کی آواز سنی کون ہے یہ میں ہوں یہاں اس کھڑکی پر تم بول رہے ہو میں نے آج تک مٹر کو بات کرتے نہیں دیکھا میں موسیقی کر سکتا ہوں میں تمہارے لیے موسیقی کروں گا چاند کے ڈھول کے ساتھ ڈھول کی موسیقی جب چاند پورا ہوتا ہے تو ڈھول کی دھن بجاتا ہے پر مجھے تو کچھ سنا ہی نہیں دیا تم ضرور کوئی خاص مٹر ہو اس دنیا میں سبھی خاص ہے اور ہر چیز میں موسیقی ہوتی ہے ہمیں بس دھیان دینا ہے اور من لگا کے سننا ہے تمہارا مطلب میں بھی چاند کا ڈھول سن سکتی ہوں کیا ایسا ہو سکتا ہے میں نے کہا تھا نا سب کچھ ممکن ہے ارے ہاں میں ڈھول کی آواز سن سکتی ہوں میں نے کہا تھا نہ کچھ بھی ممکن ہے نہیں اب بھی ایک بات ہے جو میرے ساتھ ممکن نہیں اور وہ کیا ہے میں اس بیماری سے صحت یاب نہیں ہو سکتی او ایسا مت کہو مانو کی میں مٹر کے علاوہ کچھ اور بن جاؤں پھر تم بھی صحت یاب ہو سکتی ہو پر تم تو صرف ایک مٹر ہو تم اور کیا بن سکتے ہو ایسی بات نہیں ہے خود پر یقین کرنا چاہیے پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر میں کچھ اور بن جاتا ہوں تو یقین کرو تم بھی ٹھیک ہو سکتی ہو <laughs> میں ٹھیک ہو جاؤں گی اگلے دن صبح جب بچی اٹھی اسے مٹر کے ساتھ ہوئی بات یاد آ گئی اس نے کھڑکی میں باہر جھاگا لیکن مٹر وہاں نہیں تھا لگتا ہے کوئی سپنا تھا ایک مٹر کیسے بول سکتا ہے وہ کھڑکی کے پاس گئی اور صبح کے تاثر کو دیر تک نظارہ ہے کہا تھا کہ اگر میں صحت یاب ہونے کا سوچ لوں تو میں ضرور ٹھیک ہو سکتی ہوں چھوٹے مٹر نے اپنا وعدہ پورا کرنے کی پوری کوشش کی اور وہ کھڑکی کے باہر ہی رہنے لگا اور کچھ دن خود کو دھول میں لپٹ کر رکھا کچھ دن بعد جب برف کا موسم آیا تو دھول نے اسے برفیلے موسم سے بچایا وہ ہر روز اپنے مقصد کی اور خود کو آگے بڑھا رہا تھا اگر میں نے کچھ اور دن اس موسم کا سامنا کیا تو میں ضرور اپنا مقام حاصل کروں گا میں اپنا وعدہ پورا کرنے کی پوری کوشش کروں گا نن مٹر کا خود پر یقین رکھنے والی طاقت نے کڑکتی ٹھنڈ موسم کا سامنا کیا موسم بدلا اور مٹر کے دانے میں جڑ نکل آئی جو ایک پودے میں تبدیل ہو گیا کچھ شاخائے بھی نکل آئی اور کچھ خوبصورت پھول بھی ایک دن بچی کی ماں نے دیکھا ان کی کھڑکی کے پاس ایک مٹر کا پودا اگایا ہے یہ دیکھو بیٹی ہماری کھڑکی کے پاس ایک مٹر کا پودا ہوگا ارے واہ یہ کیسے یہاں پر ہوگا اس نے اپنا وعدہ نبھایا ماں اس نے اس نے سچ میں اپنا وعدہ نبھایا کیا کس نے اپنا وعدہ نبھایا وہ مٹر جو مٹر کا پودا بن گیا اب مجھے یقین ہے کہ میں صحت یاب ہو سکتی ہوں اگر وہ زندگی بدل سکتا ہے تو میں کیوں نہیں ہاں میری بچی تم جلد ہی صحت یاب ہو جاؤ گی بچی نے مٹر کے پودے کو مسکراتی دیکھا ماں نے مٹر کا شکریہ ادا کیا اور اس کا خیال بھی رکھا